حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکو کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 866